مدارس کو گرانے کا شوق تھا ذرا چلو میرے ساتھ چل کے دیکھتے ہیں مدرسہ کس نے بنایا تم تو سمجھتے ہو کہ ان بیچارے مولویوں نے بنایا ہے جن کے پاس سائیکل پینچر ہو جائے تو پینچر لگوانے کے پیسے نہیں ہوتے اس کمزور مولوی نے مدرسہ بنایا جو بیچارہ چٹائی پہ بیٹھا ہوا ہے جو کانپتا ہوا نظر آتا ہے جو بیچارہ امن پسند نظر آتا ہے لیکن تمہیں خیال نہیں ہے مدرسے کا بانی یہ مولوی نہیں ہے مولوی تو مدرسے کا خادم ہے یہ تو اللہ کی طرف سے اس نوکری پہ لگایا ہوا ہے مدرسہ بن رہا ہے ایک ایک ایسا ایک ایسا فرد جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اتنی طاقت والا ہے کہ جس کی طاقت کا ذکر قرآن میں موجود ہے قرآن نے اسے ذل قوت المتین کہا ہے وہ آسمان سے اترا اور غار ہیرا میں جا بیٹھا زمین پہ دو فتنے تھے ایک ابو جہل تھا ایک ابو جہل کی جہالت تھی ایک طرف ابو جہل نظر آ رہا تھا اس کے ماننے والے اس کے دوست ابو لہب بھی تھے اتبا بھی تھا شیبہ بھی تھا اقبا بن ابی معیت بھی تھا یہ سارے مشرق دوسری طرف ان کی پھیلائی ہوئی جہالت تھی جو بتوں کی شکل میں جو ظلم کی شکل میں جو درندگی کی شکل میں جو وحشت کی شکل میں جو عورتوں پہ مظالم کی شکل میں نظر آ رہی تھی تھی زمین پہ دو فتنے تھے ایک ایک جہالت ابو جہل تھا اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل زمین پہ جا مدرسہ کھول ربا کس جگہ جاؤں گا زمین پر مکہ میں تو ابو جہل راج کر رہا ہے کہا ابو جہل کی نظر جہاں نہیں پہنچتی وہ ہیرا کی چوٹی ہے اس ہیرا کی چوٹی کے اندر ایک ایک غار بنی ہوئی ہے اس غار میں ایک اللہ کا ایک میرا بندہ بیٹھا ہوا ہے میں نے اسے اس وقت پیدا کیا تھا جب یہ کائنات نہیں بنی تھی میں نے اسے اس اس وقت بنایا تھا جب آدم آدم ابھی ابھی مٹی مٹی میں میں اور پانی کے بیچ تھے غار ہیرا سے سامنے کعبہ نظر آتا ہے کعبہ پہ ہدایت اترتی ہے غار ہیرا سے نظر اٹھتی ہے کعبہ پہ پڑتی ہے جاؤ جبرائیل مدرسہ کھول دو اللہ یہ مدرسہ چلے گا کیسے اللہ کہتا ہے میں کھلوا رہا ہوں میں چلا کے دکھاؤں گا جب جبرائیل زمین پہ آتے ہیں غارے ہیرا میں جا کے بیٹھتے ہیں حضور کے سامنے دوزانو بیٹھتے ہیں استاد بن کے نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ کے نبی کو اللہ کا پیغام سنانے آئے ہیں حکم دیا اقرا اے نبی پڑھیے اس دن سے یہ پڑھنے کا مدرسہ شروع ہوا اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ اللہ